اتفاق ہوتا ہے جس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ عام زندگی میں درپیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے دین کس طرح کی رہنمائی کرتا ہے کیو ٹی وی نے اس کو بہت آسان کر کے آپ کے بیڈروم تک پہنچا دیا یعنی آپ بہت ریلیکس ہو کے چلے آپ یہ گرام کی تلاش میں نکلتے تھے فتح لینے کے لیے اب آپ اپنے گھر سے موٹو کال کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے کوئی بھی ماں بہن بیٹی بھائی باپ اپنی رہنمائی کے لیے ساری دنیا سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے پروگراموں میں کون جاتے ہیں ایجوکیشن کا یہ جو سلسلہ ہے دین کی تعلیم کا رہنمائی کا یہ بہت رہتا ہے اور جہاں بھی ہم دنیا میں گئے ہیں لوگوں نے سب سے پہلے مبارکباد اسی کی دیا قرآن پڑھانے تک کا جو سلسلہ اتنی بڑی دینی ذمہ داری اللہ نے پوری کرائی ہے اور جن لوگوں سے پوری کرائی ہے میں سمجھتا ہوں ان کے وقت کی بلندی کا سامان ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور آج جو بھی فیملی بنی ہے یہ یہ اسی محبت کے دائرے میں آ کر بنے ہاں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب سب کے صدقے کتنا حمران کے لیے منتخب کر لیا ہے اور ہم ہم تو سمجھ بھی نہیں پاتے ہم اس قابل نہیں اللہ عشو شکر ادا کر ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کا فضل ہے جی ہاں۔ یہاں تو پاکستان میں تو پھر ماحول ہے نا اسلامی جی۔ چینل اور بھی ہوں گے اور بھی سارا کچھ چلتا ہے لیکن وہاں پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ جو ہے کس کا اہم رول ادا کر رہا ہے ہاں، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت کم ایسے شعبے ہوں گے جس میں مطلب بھی ہے رحمہ ہر لحاظ سے آپ نے ایک مکمل تصویر دی ہوئی ہے کا شعبہ شعبہ ہے بھی یہ شعر بھی الحمد اللہ کیو ٹی وی نے پیدا کیا ہے کہ کوئی مذہبی چینل بھی ہو سکتا ہے ایک مذہبی چینل الگ ہوگا اور وہ چوبیس گھنٹے کی ٹرانسمیشن کرے گا تو اس میں کریڈیبلٹی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے الحمد للہ کیو ٹی وی کی کہ کہیں چار احباب بیٹھے کو بات کر رہے ہیں جی۔ جب کیو ٹی وی کا حوالہ آ جائے تو کس طرح کہتے ہیں کہ یہ اب کی بات ہے جی۔ اتنی جی۔ صاحب کام اتنا ہے کہ ہمیں چوبیس گھنٹے کی ٹرانسمیشن بھی ہمارے لیے کم ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ کیو ٹی وی کے بھی ہم اب پارٹ کریں ون ٹو تھری تاکہ زیادہ سے زیادہ سروس اچھا کہا یہ تھا آپ یقین مانیں میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ جب اس کا آغاز ہوا ہے اے آر ڈیجیٹل کے لیے ہم اس وقت کام کرتے تھے اور میں تو اس وقت سے اس ادارے سے وابستہ ہوں اور کیو ٹی وی پر پہلی آواز میری الحمد للہ آنر ہوئی یہ مجھے شرف آ دوں رہا اور یہ شرف میرے لیے بہت بڑا شرف ہے میں یہ سمجھتا میں اس وقت بھی جب یہ چینل آ رہا تھا تو ہم اس کے حامی نہیں تھے ہم کہتے تھے نہیں یہ نہیں چلے گا آپ اے آر ڈیجیٹل میں ہی ایک بڑا پورشن ایک بڑا حصہ بنا دیجیے جس میں مذہبی پروگرام جو ہے تو لوگ ان کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھنا شروع کر دیں گے تو خواہش تو یہ تھی لیکن اس کو بنانے والے آج روز صاحب اور ان کے سب تمام ساتھی اس اس ویژن سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ نہیں یہ ایک وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا وہ جو ہے نا کا غلبہ ہوگا ٹی وی اس کی علامت اور اس کا یقین اچھا دنیا بھر میں ٹی وی کیوں دیکھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ نیوز کا چینل ہو آلٹرنیٹ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے جی انٹرٹینمنٹ ہاں۔ کا آلٹرنیٹ ہر جگہ اچھا، اچھا۔ اپنی اپنی معاشرت کے اعتبار سے ان کا آلٹرنیٹ ہے انٹرٹینمنٹ بھی سب کے پاس ہے لیکن اسلامک چینل دنیا میں اتنا پاورفل کوئی نہیں ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں کیو ٹی وی دیکھا جاتا ہے جو لوگ پاکستان سے واقف نہیں تھے پاکستان کو سمجھ گئے ساٹھ سے زیادہ ممالک جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے اور کہاں کہاں کس کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہا ہے اور بات بھی دیکھیے ظاہر طرح سے قرار ملتا ہے اب جو دیگر مذہبی چینل آئے ہیں یا آ رہے ہیں وہ بھی کے ٹی وی کی تحفیق کرتے ہیں اور نیار میں آج بھی کے ٹی وی کے برابر نہیں پہنچے اس پہ جو ٹیم موجود ہے الحمد للہ وہ اتنی سینسٹیو ہے کہ اس نے اس کو امت مسلمہ کی اجتماعی آواز بنایا بلا شبہ صحیح اور اسی وجہ سے کے ٹی وی کو ہر طبقہ فکر میں ہر طبقہ خیال میں پسند کیا جاتا ہے اور پھر اتنی ویرائٹی کے ساتھ جو دینا اور یہ سب چیزیں یہ بہت کے دروازے کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کو بھی عید مبارک فون ہوتا ہے اکمل بتایا اچھا مفتی اکمل صاحب کی بھی کچھ طبیعت کچھ تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی تو آپ دعا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے مطلب اتنی خراب نہیں لیکن کچھ تھوڑا سا کچھ تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے انہوں نے معذت کی تو انشاءاللہ شاء آج احکام شریعت جو ان کا پیغام ہے اس سے ضرور آئیں گے وہ تھینک جی، یو جی اور کچھ کہنا چاہیں گی بہت شکریہ کال کروں گا کہ کیو ٹی وی کا ذکر ہو رہا ہے تو کیو اسٹینڈ فار قرآن اب جہاں پہ قرآن کا لفظ آ جائے تو وہاں پہ برکت ہی برکت ہونی ہے اور کوالٹی بھی کوالٹی بھی کوالٹی تو یہ معیار ہے ماشاء اللہ سے چار سال پہلے جب ٹی ڈی شروع ہوا تھا تو ماشاء اللہ سے اب تک وہ معیار برقرار ہے تو یہ بہت جو کام کرنے والے لوگ ہیں عوام بھی بہت الحمد للہ محبت کرنے والے جیسے اچھا۔ یاد آتا ہے جی، جی۔ یاد آتا ہے لاسٹ ہم لوگ تسیمہ کے ساتھ تھے اس سے کافی ہمارے گا مطالعہ شریف اور جس محبت کے ساتھ لوگ وہاں پر مل رہے تھے بھائی آپ کو ماشاء اللہ جی ہاں بالکل صاحب بہت بہت مطلب اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے مطلب محفل میں آنا اور محفل سے جانا اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ لوگ ملنا چاہ رہے ہیں اور محبت کا اظہار مطلب معاملات کا بھی ہم نے ذکر کیا لیکن دو شعبے ہمارے یہاں نعت خانی تو ہمیشہ محبوبیت حاصل نہیں ہے لیکن کیو ٹی وی کے آنے کے بعد جس طرح نعت خانی رائج ہوئی ہے جس طرح ناخانی گھر گھر میں پہنچی ہے یعنی میں نے بڑے سے بڑے سنگر سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم ان مہینے میں جس مہینے میں آپ مذہبی مہینے میں کیفیٹ ڈالتے ہیں اپنے وفارش کے ہم اپنا کیفیٹ نہیں دے سکتے ایسا جملہ صحیح ہے کچھ نے کہا ہاں۔ کہ یار آپ ناپخانے ہو تو مارکیٹ میں اپنا وار نہیں ڈال سکتے اور ایک بات دوسرا فضانی ہمارے یہاں تنخواہوں تک میں ہو گئی آپ سب آپ تو محافل میں جاتے ہیں روپی صاحب آپ جاتے ہیں میں محافل میں جاتا ہوں ہم آپ یہ بات بڑی گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں بڑے وسوخ سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنا رش اس وقت محافل نات میں ہوا اور میں دس بارہ سال پہلے جب نعت خان کا میری طرف سے جب آغاز ہوا تو اس وقت ایسے ہی ہوتا تھا کہ محافل میں کوئی تھوڑا سا پردہ لگا دیتے تھے دس پندرہ بیس خواتین آ جاتی تھیں اب یہ ہے کہ اگر دس ہزار حضرات ہیں تو دس ہزار خواتین اگر یہ بات کہوں تو بے جانے مبالغہ نہیں ہوگا کنسرٹ ہاں۔ میں جتنے لوگ مرد آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محافل میں عورتیں آتے ہیں کالج شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اور السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے مظہر بات کر رہا ہوں کراچی سے جی کے علاقے سے عید مبارک آپ کو عید مبارک میری طرف سے تمام حضرات جو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم تقریباً جنہوں نے جب سے Q T V airline شروع کیا جب سے لے کر اس لمحے تک بہت شکریہ تمام کو سر میری مبارک اکثر دیکھتے ہیں میں آپ کو پروگرام جو لائف چلتے ہیں پروگرام کیو ٹی وی کے اسٹوڈیو آتے رہتا ہوں اچھا لیکن سر ماشاءاللہ آپ کا پروگرام جو ہے میں کیوں ٹی وی کو چیز کریڈٹ دیتا ہوں اور اگر آپ کہیں گے تو میں دل کی گرائیوں سے کہ جب سے کیوں ٹی وی بنا ہے بچوں میں یہ شوق پیدا ہو گیا ہے کہ بچے بجائے گانا گانے کے آج کل مات پڑتے ہیں صحیح بالکل ٹھیک ہے بالکل پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ بچوں کے منہ پہ دیکھیں تو بچے گانا گا رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے ابھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو بچہ آپ جس بچے سے پوچھیں بیٹا پڑھو تو وہ ماشاء اللہ الحمد للہ کیوں ٹی وی کے ریٹ سے کہ وہ لاپ پڑتا ہے صحیح تو یہ ہماری یہ کیو ٹی وی کی ایک طرف سے بہت بڑی تبلیغ ہے صحیح اور اللہ پاک اس کا اجر ان کو اس دنیا کے علاوہ آخرت میں جو دے گا اصل آپ نے بہت اچھی بات کی اور بچوں کے حوالے سے بات کی نا ایک بات ایک مقولہ مشہور ہے نا کہ جیسا دیکھو گے ویسا کرو گے اچھا دیکھو گے اچھا کرو گے برا دیکھو گے برا کرو گے جی اچھا دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کیو ٹی وی اللہ پاک اس کو آباد رکھے کام کام رکھے کہ باقی میری طرف سے تمام جو آپ کے ناخان حضرات ہیں خاص طور آج کل ویسٹ کافی صاحب میں آپ کو آپ یہ سمجھیں کہ کافی وہ مکس ہو رہے ہیں نہیں نہیں بالکل مس نہیں ہو رہا ہے آج ٹرانسمیشن میں بھی وہ تھے پرسوں کی ٹرانسمیشن میں بھی تھے کل باہر عید میں بھی ان شاء اللہ جو ہوں گے سر ابھی آپ ان شاء اللہ کو پروگرام کریں گے جو ہم آگے دیں گے میں کافی ٹائم ہو گیا دیکھتے ہیں آپ آج بھی دس بجے سے بارہ بجے تک روسی صاحب کو اس میں دیکھ سکیں گے باہر عید میں اور کل کے پروگرام میں ویس خادم صاحب کو دیکھ سکیں گے دس سے بارہ بجے تک بہت شکریہ بہت شکریہ ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کال اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سے محمد ریاض ہوں جی ریاض صاحب کیسے ہیں آپ کا ہاں، بہت بہت مبارک پہ پیش کرنا چاہتا ہوں ٹیم کی ساری ٹیم کو بہت شکریہ آپ کو تسلیم بھائی ایسا ہے کہ خلیل واسی صاحب کا نام تو بہت سنا لیکن ٹی وی پہ کام کم دیکھ رہا ان کو ان کی ایسی ہی کسی ٹرانسمیشن میں ان کو بھی لایا جاتا ہے تو مزہ آتا بھائی مسئلہ یہ ہے اب ان کے حسن کی تاب ٹی وی لا سکتے تو لا سکتے اچھا دوسری بات یہ کہ سلیم آنند صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہاں۔ حیدرآباد سے ہیں غالباً سلیم نمن صاحب ہاں روحانی طور پر ہوں گے یوسف یوسف یوسف آنند صاحب کے ساتھ سلیم آنند صاحب کو سنا ہے آج سے بیس سال پہلے اچھا اچھا تو میں نے کہا یہ شاید وہی سلیم احمد ہے نہیں قدیر یہ خان صاحب ہے اچھا، قدیر خان صاحب جی جی, جی۔, جی، احمد صاحب کس ٹرانسمیشن میں ہوئے انشاءاللہ کل کی ٹرانسمیشن اور عید کی ٹرانسمیشن میں سیم ٹائم تین بجے سے انشاءاللہ اس میں ہوں گے بہت شکریہ کال کرنے کا کون اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی کون صاحب اور کہاں سے سر میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں ساجد الکوبر سے میرا یہ سوال ہے ہاں۔ کیوں ٹی وی کو سب سے پہلے تو مبارک آپ کو بھی مبارک خیر مبارک کرو میں یہ جو کیو ٹی وی کا پروگرام دیکھتا ہوں مجھے بہت پسند ہے ہاں۔ اور اسپیشلی مفتی صاحب جو اجمل صاحب کو میں بڑا مت کر رہا ہوں مفتی اکمل صاحب اکمل صاحب وہ بہت ہی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں میرا یہ سوال ہے سر آپ کی ٹیم سے ابھی ہاں۔ کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں ساتھ میں یہ جو بچے اپنا چھوٹے ہیں ان کو ان کا بھی نام رکھنا چاہیے اچھا یہ تو اب اس کا شرعی جواب جو ہے انشاءاللہ شاء اللہ آج احکام شریعت میں صاحب آپ کو دیں گے آپ اپنا عالم صاحب بیٹھے ہوئے آپ پلیز دن سے ہے میں مطلب نظر ہے تو آپ عالم سمجھتے ہیں میں تو طالب علم ہوں اور شرعی سوالات کا فقری سوالات کا جواب دینے کا حق مجھے نہیں ہے اور یہ ایک مفتی ہی دے سکتا ہے بلکہ یہاں تک اس کی ریسٹرکشن ہے کہ ایک صرف عالم بھی جس نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہو وہ بھی فتح سوالات کے جواب نہیں دے سکتا ہے اچھا بہرحال یہ بحث تو خیر بہت ہو گئی اور بات جس کو مینشن کرنا یہاں بہت ضروری ہے کہ کیوں ٹی وی پاکستان کے میڈیا میں واحد چینل ہے جس نے اتنی لائیو ٹرانسمیشن دی ہے کہ اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی جی ہاں بالکل یعنی ایک مذہبی چینل ہونے کے ناطے اس کو اپنی ٹیکنیکل سائڈ پر بہت کمزور ہونا چاہیے تھا لیکن الحمد للہ یہ ٹیکنیکل سائڈ پر بھی اپنا آ گیا کہ سولہ سولہ گھنٹے بیس بیس گھنٹے کی لائف ٹرانسلیشن بہت مشکل ہوتی ہے یعنی اگر آپ اس سے پہلے کے چینلس کو غور کریں گے تو آپ دیکھیں اس میں دو دو سو آدمی کام کر رہے تھے اور وہاں چار چار پانچ پانچ آدمی پہ بیس بیس گھنٹے کی ٹرانسمیشن اکتیس گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی ٹی وی سے الحمد للہ اس خبر یہ بڑا رمضان تو مکمل لائبریری مطلب پورا گئے تو ٹیسٹ میچ اتنی دیر کر الحمد للہ ایک پہلے شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی کون سا اگر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں درانک آپ الحمد للہ عید مبارک عید مبارک آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کنٹرول روم کے لائن بند اگر لگے گا تو پوری بات صحیح ہے جی جی بالکل کیجیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آگے خالی یہ بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں کچھ چھوٹے لوگ بھی آپ لوگوں کو ملتے ہیں کس چیز کے لیے جو ہے چاہر چاہوں تب آپ کی جو ہے آپ کا ماشاء اللہ سے جو ہے چاہ رہے ہیں کچھ گارڈ بھی ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے آپ کی ماشاء اللہ کے پولیس گاڑی جو ہے نا بڑی جا رہی ہے بہت اچھی کی ہوتی ہے باقی ہوں اکیلا میں سب کچھ کرتا ہوں جو ہے نا میں آپ کو موقع کہتا ہوں کو بہت ہوں اچھا تو میں یہی سوچ سوچا تھا کیا کہتے میں بہت سارے لوگوں نے مجھے بولا کیا خاندان کے لوگوں کے <laughs> بعد آگے موقع نہیں ملتا کسی کو جو ہے آگے موقع ملے گا جو اپنا جو ہے نا اپنے جو ہے آپ کو آپ کی لائن آپ کی لائن بالکل نہیں کاٹ ہے اب مجھے ایک بات کا جواب دیجیے آپ کو اتنی بات کس نے کہی ہم تو رشتے دار نہیں ہیں اور ہمارا یہ رشتہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہے اور مجھے آپ کی خوش گمانی پر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمیں امیر آدمی سمجھتے ہیں ہم تو بہت غریب ہیں بھائی کئی دامن ہے امال کے حوالے سے بھی اور <laughs> پیسوں کے حوالے سے بھی تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ سارے امیر لوگ ہی آتے ہیں یہاں تو الحمد اکثر لوگ جو آئے وہ عوامی حلقوں سے آئے عوام نے جن کو پسند کیا وہ لوگ آئے یہاں پر کام کر رہے ہیں اور میرا تو کوئی رشتے دار نہیں ہے میرا کوئی دوست کوئی رشتے دار یہاں پر نہیں ہے جو تعلق دوستیاں بنی وہ یہاں سے بنی بہرحال اور نات خان بھی جتنے آئے وہ سارے اسی طرح کے طبقوں سے آئے اور جنہیں عوام پسند کرتی تھی تو یہ اور جس طرح آپ صدیق اسماعیل کو کل آپ سن رہے تھے باہر عید میں کھارا در سے انہوں نے جنم لیا تو یہ سب چیزیں جو ہے نا مطلب اگر آپ کسی کی بات پر ایسے جانا شروع کر دیں گے تو بہت عجیب ہو جائے گا اور اس پروگرام میں آ کر اس کا ذکر کرنا مطلب اکثر ناظرین جو ہے وہ آپ کی بات پر سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے کہ یار یہ کون آدمی کیسی بات کر رہا ہے ایک کالج شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم کسور جی وکیل صاحب آپ نے الحمد للہ آپ کو عید مبارک تصور صاحب خیر مبارک بہت شکریہ تسیم صاحب ماشاء اللہ اتنے پھول سجائے ہوئے ہیں آپ نے بہت خوبصورت پھول بلکہ ایک دستہ ہے بتایا تک پھول ہیں اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آواز جتنے بچے ہیں سب الحمد للہ اتنے پیارے اتنے خوبصورت اور اتنے ملک انسان جن کے سچے میں تعالیٰ پورا یورپ جو ہے اس وقت ایک اچھا مسلمان بن گیا ہے تقریباً ابھی سے رات میں کافی نہیں ہے یقین کریں کہ میں کبھی کبھی نماز پڑھ جاتی تھی یہاں آ کے تین وی دیکھ کے ایک دن نماز اس کو رہتے جیسے مچھلی پانی کے بجائے نہیں جا سکتی ایسے ہم نہیں رہ سکتے ماشاء اللہ اتنا خوبصورت مفتی اکمل صاحب خوبصورت پھول ماں سے اتنا خوبصورت پھول میں کہتا ہوں یقین کریں یقین کریں کا بچہ بیٹھا میں نام نہیں لگتا پاتا اتنا خوبصورت اس کا پروگرام ہوتی ہیں اور اتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ کے پیڑھی کو پوری ٹیم کو تکلیفی کو اور جتنے بھی پرزینٹر ہیں اور میں کہتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے اتنی خوبصورت اور نے اتنے نورانی چہرے اتنے نگرانی کی میرا اتنا دل کر رہا تھا کہ یقین کریں آپ یقین کریں کہ میں اتنی دیر کی کوشش کر رہا ہوں اللہ آج میرا مل جائے تو میں چاہوں کہ یورپ میں جتنا کام ہو رہا ہے اس لیے میں یقین کریں میں بیٹھا ہوں سات مہینے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ تھے تین کے تو میرا تو دل نہیں کرتا میں تو گھر والوں کو بھی دور میں بتایا میں پلیز یہ چھوڑ دیں باقی ساری چینل اس کو دیکھیں کچھ انسان کے کچھ کم از کم کچھ نہیں تو از کا اتنے ہو رہے ہیں کہ ہم منہ دکھانے کے لیے قابل لیں صحیح بالکل بالکل آپ میں آپ کے جذبات آپ کی محبتیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قابل بنا دے ایک کلا شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں، کیا الحمد للہ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے میں بہرین سے بات کر رہی ہوں آپ کو عید مبارک بہت بہت ہاں بہت بہت بیٹا آپ سب کو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک بہت شکریہ بہت مل گئی میں بہت خوش ہوں اور اتنا اچھا پروگرام جس سے مجھے کیوں ٹی وی سے بہت خوش ملا ہے بیٹا اور میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ مجھے کیا کیا ملا ہے کیوں ٹی وی سے بہت شکریہ بحرین میں عید آپ کی کیسی گزری بہرین میں بس آپ کو پتا ہے کہ بحرین میں تو کوئی رشتے دار سے اتنے ہوتے نہیں ہے ہاں، ہاں۔ بس گھر میں ہی عید گزاری ہے ویسے بہت اچھی گزری ہے اور بیٹا میں بہت بیمار ہوں میرا آپریشن ہوا تھا تو میرے لیے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب میرے لیے دعا کریں میرا ابھی کیمو بھی ہو رہا ہے میرا ابھی ریڈیشن بھی ہو رہا ہے اور آپ سب میرے لیے دعا کرے اللہ آپ کو صحت دے اللہ آپ کو صحت دے اور درازی عمر عطا کرے اور آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر یہ پردے کے پیچھے جو کام کر رہے کیمرہ مین اور یہ راہل صاحب اور سب کو میری طرف سے بہت بہت دلی مبارکباد اور سلام پیش کرتی ہوں بہت شکریہ ان شاء اللہ تعالیٰ تا قیامت تک تمہارا یہ کیوں چلتا رہے آمین آمین بہت شکریہ یہ لوگوں کی محبت ہے کس انداز سے جتنے کام جاتے ہیں یورپ سے وہ سب کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو گھر والوں کو کہتے ہیں کیو ٹی وی دیکھیں کیو ٹی وی صرف مذہب کی تعلیم نہیں دے رہا کیو ٹی وی وطن کی خوشبو سے بھی ہم آپ کو آشنا کرا رہا ہے ہاں، جی، کیونکہ وہ جی، تہذیبی جی۔ رشتوں سے بھی جوڑا ہوا ہے صحیح ثقافت سے بھی آشنا کر رہا ہے کہ عید میں کیسے ملتے ہیں کیسے آ رہے ہیں کیسے سجی ہوئی یہ چیزیں تو ایک ساتھ کئی چیزیں ہیں جو شوگر کوٹڈ ہو کر دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ثقافت تہذیب یہ سب منتقل ہو رہی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اعتبار لوگ اعتبار لوگوں کا اعتبار اچھا، لوگ آ کر یہ کہ یہ جو پیار ہے یعنی آپ کو جس طرح اپنی اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرتا ہے جو مفتی حضل اصل اتنے پیارے جس آدمی کی بات انسان کے دل پر اثر کر رہی ہوتی ہے جی ہاں۔ ہمارے یہاں سے ہر عالم دین کی بات ہر صلاح کی بات جتنے بھی پرزینٹر ہیں لوگ موجود ہیں سب سے یہ پیار ظاہر کرتا ہے کہ وہ دل پر اثر کر رہی ہے دہشت دے رہی ہے اور اس میں ہم اگر کامیاب ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوبصورتی جو نظر آئی ہے کہ اس بندے نے کہا جی کہ میں سات مہینے سے میں نے نماز کو نہیں چھوڑ کوئی ہم ہمارے یہاں اس پورے سیکورٹی کے اوپر نہ کوئی ناد خان اپنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری آواز خوبصورت ہے نہ کوئی عالم یہ چاہتا ہے میرے پاس علم بڑا ہے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ہم سب کے معاملہ ٹھیک ہو جائے جو ہے ایک جہت پر ہو اور تبدیلی کی تمنا کے ساتھ ہو اور اخلاص ہو ہوتا ایک گاڑی شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام عبد المجید فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں جی جی عبد المجید صاحب عید مبارک ہاں، خیر مبارکی جی، آپ سب لوگوں کو بھی عید مبارک ہماری طرف سے بہت شکریہ اور آپ ہماری نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو کیو ٹی وی کے پروگرام لگائے ہوئے ہیں بہت ہی اچھے ہیں یہ گندی راستے ہیں اللہ آپ کو اور آپ کی ساری کیو ٹی وی کو ایسے پروگرام دکھانے کی اور بھی تفریح دے ان شاء اللہ ایسے اچھے چہرے اور ایسے نیک لوگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلے دور میں بھی ہمیں عطا فرمائے آپ دعا کریں ہمیں اللہ نیک بنا دے انشاءاللہ شاء جی انشاءاللہ کیوں نہیں ہو بلکہ میری دعا ہے کہ میں شریف پڑھ کے آپ کے لیے دعا کروں بہت شکریہ بڑی بات آپ بھی بہت اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی اس جیسے لوگوں کو لانے کی ٹی وی پر ہمارے لیے جو آج کل معاشرہ ہے اس وقت آپ لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت شکریہ ہاں، ان شاء اللہ اللہ آپ کو جنر میں جگہ دے گا ہاں جی۔ عطا کرے ہمیں بھی دعا کیجیے گا ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ مے کمال کرنے کی توفیق دے آمین آمین بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا خوشی یہ ہے کہ ایک آدمی آگے کہتا ہے کہ میں آپ کی سروسز کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں ایک آدمی آگے کہتا ہے کہ مجھے دین کی سمجھ مل رہی یہ حقیقی عید مبارک ہے ہمارے لیے یعنی ہم سال بھر کی محنت کے بعد جب عید کے پروگراموں میں بیٹھتے ہیں اور لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے کے ٹی وی سے کیا حاصل کیا صحیح یہ دراصل ہماری عید کی خوشیوں کو دوبارہ کرتا ہے چینج ہے یہ ہے اصل بات دعائیں جو ہیں یعنی کہ ہم جو سارے کام کر رہے ہیں تو لوگ ہماری دعائیں کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ لوگ اپنے لیے بھی اتنی دعا نہیں کرتے جتنی ہمارے لیے کرتے ہیں دعا ایک طاقت دیتی ہے ہمارے یہاں ہے ظاہر ہے کہ لاکھوں آدمی کال کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ملتی ہے لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ وہ ہیں جن کی کالز نہیں ملتی اور یہ ہمارے لیے دعا کو لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ شارٹ بریک آ گیا تو سارے یہاں نماز پڑھ رہے تھے آپ کی دعاؤں کا نتیجہ کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے عبد کشمیر سے عبد العزیز صاحب ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا ہاں، اچھا جی جی جی جی اچھا، جناب آپ سب کو عید مبارک ہو مبارک اور ماشاء اللہ یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا اور بہترین چل رہا ہے بہت شکریہ اچھا ایک سوال تھا میرا تو میرے بھائی کی جو ہے ہماری والدہ صاحب رمضان سے ستائیس روزے پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو تیاری ہو گئی تھی تو اس سے کچھ پوچھنا تھا کہ جو ہے نا ابھی بھائی بھی جو ہے ڈاکٹر ہیں وہ شادی کرنے کی تیاری میں ہے کہ ہم اس کو ابھی شادی کروا سکتے ہیں کتنے دن کے جو ہے نا ادب احترام کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا <laughs> آپ کا سوال جو ہے کنٹرول روم میں نوٹ کر لیا گیا ہے آج آٹھ بجے جو پروگرام احکام شریف ہوگا انشاءاللہ شاء آپ کی کال ملے یا نہ ملے اس میں انشاءاللہ شاء آپ کی سوال نوٹ کر لیے گا جواب دیں گے کون اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے وکاس بات کر رہا ہوں جی وکاس کیسے آپ ٹھیک ہے جی، آپ کو بہت بہت مبارک آپ بہت اچھا آپ بھی مبارک آپ کا بہت اچھا شکریہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے بہت شکریہ کال کرنے کا بہت شکریہ اچھا بات ہو رہی تھی فیصلہ باد جب بھی جاتے ہیں تو روفی صاحب کا فون آتا ہے کہ یار آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ اور اس میں اتنی محبت چھٹی ہوئی ہوتی ہے لمبا ظاہری باتیں ان کی بھی مصروفیت ہے مجھے بھی اندازہ ہے لگانیا کو محبت کہہ رہے ہیں محبت کو لگانیا کہہ رہے ہیں ہاں۔ اچھا میرے ساتھ تسلیم بھائی بڑا ہوا کہ کسی الحمد للہ روز رات جو سرکار کے سنا میں گزرتی ہے تو جہاں جاتے ہیں لوگ خاص ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے ان کو کھانا کھلائیں ہاں۔ تو میری کسی شاگرد نے کسی کو بتا دیا کہ جی، روفی صاحب کو دال ماش بڑی پسند ہے جی اب اس کے بعد کیا ہوا کہ میں پاکستان میں جہاں بھی جا رہا ہوں آگے کھانے دال ماش پتی ہوئی ہے اچھا آپ کسی کو بتائیے دیکھئے <laughs> <laughs> میں لازم سے بتا دیجیے ہاں کسی کو بتائیے غلط کہ ان کو دال ماش میں نے کہا یہ تو مشہور کر دیا دال ماش مجھے فش بھی پسند ہے یہ تو بھی مشہور میں ظفر صاحب اور خورشید احمد ہم ڈھائی مہینہ کینیڈا میں رہے جس کے جاتے تھے وہ بہت مرغن کھانا بنا تھا آج یقین نہیں انگریز ہوتے تھے کہ بھائی خدا واسطے کو سبزی اور دال بھی بناؤ ایک ہی جیسی روٹی تو اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں ہاں۔ یہ دو مختلف رویہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے انسان کو وہ نہیں کیا مجھے ڈاکٹر میرے میرے کڈنی میں اسٹون ہوا انہوں نے کہا جی دال ماش بند کر دیں آپ اچھا بند کر دیں <laughs> اچھا اس کے جی، محبت مجھے میں بھی بات کر رہا تھا ان کی مصروفیت کا مجھے بھی اندازہ ہے اس کے بعد بھی کسی محفل میں بھی آپ جائیں ان سے ملاقات آباد میں ہو یا نہ ہو بس نہیں آؤ نا یار بسین تھوڑی دیر کے لیے آ رہی یعنی ہے اچھا پورے تکلف کے ساتھ میرا آپ کو اندازہ ہے ہے میری سبھی کے ساتھ اور اویس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بے تکلف دوستی ہے مطلب میں ان کے گھر چلا جاؤں گا یہ میرے گھر آ جائیں گے خود ہم کہیں گے بھائی کچھ کھلاؤ یار میں کہوں گا کچھ کھلاؤ آپ کے یہاں ایک تکلف کے ساتھ اہتمام اور اس میں ایک محبت جھلک رہی ہوتی ہے تو ٹالتے ہیں آتے ہیں دو تین مہینے میں اتنا فارغ کرتے ہیں بس شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہوں وعلیکم السلام جی میں مسز ملک بول رہی ہوں بل کو جی کیسے عید مبارک بہت بہت شکریہ آپ کا ہم کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کی میں ہمیں دکھانے کے بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ آپ سب کے لیے بہت شکریہ آمین اور جس طرح بہن آپ نے جتنے خوبصورت انداز سے جتنی خوبصورت اردو کے ساتھ آپ نے سویڈن سے کال کر کے جتنی خوبصورت اردو بولی ہے اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ ماشاء اللہ جو تمام رات خان حضرات ہیں اور بہنیں ہماری ہماری اتنی پیاری انداز سے ہماری دل کی کو تاروں کو گھیرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیانی کرام جو ہیں ہماری دماغ کی لوگوں کو درخت ہیں کہ ہم لوگ مقصد کو لے کر ہم ادھر کے بلکہ میں اور اپنی فیملی کے ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ یہ جو میسج ہم نے کا اور چلتی ملتا ہے ہم ادھر یعنی کہ عام لے کر لوگوں کو ان تک اپنا میسج کرتا ہوں اور یہ میں نے الحمد للہ اپنے زندگی کا مقصد بنایا ہے صحیح اچھا یہ بتائیے سویڈن میں سویڈن میں پورے سویڈن میں یہ دیکھا جاتا ہے کیوں ٹی وی الحمد للہ صحیح الحمد للہ صحیح تو وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ سب دیکھتی ہے اور آپس میں پھر ہم نے سنا ہے ڈسکشن ہوتی ہے بعد میں بالکل ہاں جی، بالکل صحیح چلے بہت جی کچھ کہنا چاہیں گے اور ہاں جی میں تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی ریکن چاہتی ہوں کہ آپ کے کچھ کتا کی مسائل سے صرف کوشچن جو ہیں انہیں کے بارے میں بات کیا کیجیے کرام سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک ہمیں ہم پیت سے کچھ لے کے آگے آگے تک آگے بھیجنا چاہتے ہیں سر بہت اچھی بات یہ ہاں جی۔ تو اس کے لیے وہ دیر پر کوئی کام کرنا شروع کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہیں اس کو پورا کر سکے صحیح بہت شکریہ کال کرنے کا بہت شکریہ ناظرین یہ وہ جذبہ ہے کہ جس طرح یہاں پر کام ہو رہا ہے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کام کو کس طرح سے انجام دے سکتے ہیں اس کام کا ہم کس طرح سے حصہ بن سکتے ہیں اس کام کو کس طرح سے ہم فارورڈ کر سکتے ہیں اچھی چیز جو ہمیں ملے ہم آگے اس کو کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں یہ جو جذبہ ہے یہ جس طرح سے جاگتا رہے گا پاکستان میں پاکستان سے باہر یہ بہن ہماری سویڈن میں رہ کر اس فکر میں مبتلا ہے کہ میں کس طرح سے کیو ٹی وی سے لے کر آگے اس چیز کو ڈلیور کر سکتی ہوں اچھا میں یہ ذہن میں رہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دو فکری مسائل جو سوال آتے ہیں ان کے بھی جواب دیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد میں ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے قربان عید کا خصوصی پروگرام تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ آج مہمان آنے گرامی قدر تشریف فرما ہے وہ درخشندہ ستارے جو چمکتے ہیں اور جنہیں آپ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں حمید الرحمان سعودی ریاض سے بات کر رہا ہوں جی حمید الرحمان صاحب آپ کو عید مبارک آپ کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے عید مبارک ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ بالخصوص شاید سمید رحمانی صاحب اور آپ سب اگر آپ کو پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک عید کیسی ہماری عید یہی ہے کہ آپ ہمارے سامنے اسکرین پہ ہے عید یہی ہے عید عید سامنے نہیں ہے آپ کے گھر پر ہے میں بریلی شریف کا رہنے والا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوشی ہوتی ہے ناچ پانی اور پورا پورا پروگرام دیکھتے ہیں ہم لوگ پورا سارے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ایک بہت ہی اچھا نظام چل رہا ہے یہاں پہ الحمد للہ قوم اس قوم سمے اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور کو میرا سلام ہر گئے قبول کریں وعلیکم السلام بہت شکریہ بڑی شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام یا فنباسلم سے بات کر رہی ہوں کہاں سے اور سے بات کر رہی ہوں جی عید مبارک آپ کو سارے اپنے یہاں کے مسلمان کو اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو عید مبارک کہوں گی بہت شکریہ ہاں جی آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک آپ کے سب گھر والوں کو عید مبارک ہاں جی اور یہ جو آپ کے ساتھ صاحب اور اسلام جتنے خواہ ہیں اور آپ سب کو اور تمام ٹیم کو عید مبارک بہت شکریہ میرے ہے جرمنی میں محمد ان کا نام اچھا میں ان کو تہ دل سے عید مبارک کہوں گی اچھا وہ آپ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ہاں جی دیکھ رہے وہ اچھا تو آپ ان کو عید مبارک کہیے آپ جی، میں شہر کہوں صاحب کو عید مبارک کہتی ہوں ہماری طرف سے بھی انہیں عید مبارک ہاں جی۔ ملک اور آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے کہ اس میں خود شامل ہو رہا ہے ان سب سویدھاؤں کے ساتھ آپ بہت بالکل شامل ہیں آپ شامل ہیں جی آپ کو کس نے کہا آپ شامل نہیں ہیں نہیں یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں لے کر ہمارے گھر میں اس سے آدمی آیا ہوا ہے اور اس میں ناپتا کھا جاتے ہیں اس کا مزہ آتا ہے یہ آپ کی آپ کی محبت ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے گھر پر آئے ہوئے ہیں اور ایسا محسوس بھی کریں اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیا ہے الحمد للہ کون اور کہاں مبارک سر آپ کو بھی مبارک کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں آمنا شاہ سے بات کر رہی ہوں جی آپ کو بہت بہت عید مبارک آپ کے سب گھر والوں کو عید مبارک مجھے سب سے زیادہ خوشی جو ہو رہی ہے وہ بہت اچھا۔ کر ہیں بہت زیادہ ناطے خود بھی کری ہوں اچھا کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اچھا اس کے علاوہ آج آپ ان کا دس بجے سے جو پروگرام ہے باہر عید وہ دیکھیں گے نا جی، جی۔ چلو ٹھیک ہے بہت شکریہ گاہر کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں نازی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات بھائی عالمگیر قادری عام سے بات کر رہا ہوں جی عالمگیر صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک پوری ٹیم کو عید مبارک عبد الروف روزی صاحب سید سبی علی رحمانی صاحب ساجد قادری صاحب دیگر تمام شراکا کو جو آپ کے ہیں وہ ٹی وی کی پوری انتظامیہ کو میں حقیقت میں اس بات کی جسارت نہیں کرتا کہ میں آپ سے بات کر سکوں کہ آپ روحانی طور پر میرے اساتذہ میں ہیں آپ کی محبت ہے یہ یقین جانیے آج نہیں سن رہا سی ٹی وی پہ آپ کو بلکہ اس وقت سے بچپن میں سن سی ہاں۔ ٹی وی پہ جب آپ رمضان میں ہاں۔ مغرب کی نماز کے بعد آیا کرتے تھے اچھا اور مختلف سناخانوں سے آپ نے انٹرویو لیا کرتے بڑا کا ذکر بالکل اور اس وقت سے سن الحمد للہ آپ کو سن کر یہ میں کہہ سکتا ہوں فخر سے تو کیوں بھی لیکن الحمد للہ آپ کے الفاظات آپ کی وہ تمام تر صلاحیتوں کو سن کر چیتا سی الحمد للہ تاکہ کچھ تھوڑی بہت وہ اکالیہ السلام کے نانے پاک کے صدقے سے خیرات ملی ہے اور کچھ حوالہ بن چکا ہے آپ کی محبت ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو تمام بھائیوں کو مبارک ہو سبھی بھائی سے بھی ملاقات ہو چکی ہے اچھا سے بات کروائیے گا ان سے جی بالکل کیجیے السلام علیکم سبھی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سبھی بھائی آپ خیریت ہیں الحمد للہ اور طبیعت ٹھیک ہے آپ کی اللہ کا بڑا آپ کو عید مبارک بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو بھی بہت مبارک انداز سے آپ کام کر رہے ہیں جس انداز سے اکال صاحب اسلام کی اور بالخصوص حق ادا کر رہے ہیں ثنا خانی کا جی۔ کیونکہ ایسے شعرا ایسے بہت کم ثنا خان ہیں جو نعت کو سمجھتے ہیں نعت کی فکر کو سمجھتے ہیں نعت کی سوچ کو سمجھتے ہیں اور بڑے احسن انداز کے ساتھ آپ کا نام لکھ رہے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوگی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ کیو ٹی وی میں آپ کے بات کرتے ہیں کیو ٹی وی حوالہ اور پہچان ہے میں سمجھتا ہوں کیو ٹی وی آپ کا حوالہ نہیں بلکہ کیو ٹی وی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں جتنی شہرت یا جتنی مقام ہر بندے کو ملتا ہے لیکن کیو ٹی وی کے آپ ہیرے ہیں آپ کی محبت ہے جی، اور یہ کیٹیگوریکلی کے لیے بات کر رہا ہوں آپ کی آپ کی محبت ہے آپ نے مجھے اس قابل سمجھا یہ آپ کی بڑی محبت ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا آپ لوگ سمجھتے ہیں جس محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ کون اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحر کہاں سے میں اللہ کنویں سے بات کر رہا ہوں جی اللہ دیتا صاحب کیسے ہیں آپ کو عید مبارک آپ کو بہت بہت عید مبارک بہت شکریہ تسلیم صاحب آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ تو میری ہر وقت کھاد میں رہتے ہیں اچھا ہاں جی بہت آپ سے محبت ہے آپ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے بڑی نوازش آپ کی دو بار آیا ہوں آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی اچھا ہاں جی تو میں گیا تھا ادھر بابا صاحب کے ساتھ پاس اچھا۔ آپ سے ملاقات آپ کو بہت دل کرتا ہے آپ سے ملاقات کرنے کا بالکل جی میرے لیے بھی بڑا شرف ہوگا آپ سے ملاقات ہو میری آپ کو بہت بہت آپ کے گھر والوں کو جو ادھر بیٹھے ہیں سب کو عید مبارک جی بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی نوازش آپ کی ایک اور کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی عید مبارک سر آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو بھی خاص طور پہ روفی صاحب کو جی جی سر میں جو ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ روفی صاحب کو مجھے مجھے یعنی کہ زیادہ کرا دی لفظ نہیں ہے میں روفی صاحب کو دیکھا ہوں ماشاء اللہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے ہاں، ہمیں بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے سر میں کی جی سے احمد بات کر رہا ہوں رکھ والا سے اچھا احمد صاحب ہاں، جی۔ روفی صاحب کو میں دیکھے ایک سال گزر گیا تقریباً میری آنکھوں میں بھی پانی آ چکا ہے ہاں، تو اب یہ جتنی دیر کراچی میں ہے ہم ان سے زیادہ سے زیادہ وقت لیں گے نا رات دس بجے بھی ان کو پروگرام میں انشاءاللہ ان کا ایک خصوصی پروگرام پیش کریں گے باہر عید انشاءاللہ میں پوری رات انسان اپنے بابا جی کا دیدار کروں گا انشاءاللہ پوری رات دیکھوں <laughs> احمد صاحب اصل بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ جیسے پیارے بچے دوست یہی ہماری کمائی ہے صحیح ہے بالکل یہی بچت ہے بہت شکریہ کال کرنے کا اچھا ان لوگوں کو بھی ہم یاد کر لیں کچھ ٹریبیوٹ ایک ایک کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام لاہور سے آصف بات کر رہا ہوں جی کیسے آپ کو عید مبارک ہو بہت بہت آپ کو بھی مبارک اور کیسی گزر رہی تھی آپ کی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی ہے اب اتنا فیملی فیملی نہ کریں لوگ سمجھتے ہیں یہ باقی میرے رشتے دار بیٹھے ہوئے بھائی آئے تو آپ نے اپنے سارے رشتے دار بتا دیے ہاں، اب یہ ہاں، رشتے دار ہیں ہاں، حضرت عادم علیہ السلام کی نسبت سے ہم رشتے دار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رشتے دار ہیں اور الحمدللہ یہ رشتے داری ہمیں بڑی پیاری ہے جی، اچھا آپ لوگوں کے بہت زیادہ فیملی فیملی کہنے سے لوگ سمجھتے ہیں تسلیم بھائی کا کوئی چچا کا بیٹا ہے سبیر بھائی بات میں ٹی وی کے حوالے سے بال کہوں گا کہ ایک تو آپ لوگوں کے جو ماشاء اللہ اتنے پیارے ہوتے ہیں ان کا شلوار جو خاص طور پر ڈیزائننگ آج کل دیے جاتے ہیں اچھا۔ بہت اچھا رواج جو ہے نا آج کل ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے ان کے نوجوان جو پینٹ شرٹ زیادہ پہنا کرتے تھے اب آپ تہوار کے دیکھتے تھے یہی کرتے جو ہے نا اچھے سے اچھے ڈیزائن کے وہ پہنے جاتے ہیں تو یہ میرے کو بہت اچھا لگا کہ کیوں ٹی وی جی کے بھائی اچھے لباس دکھانے کے بعد دیکھیے بات یہ ہے کہ ہے نا کہ اللہ خود جلیل ہے اور خود جمال جمال کو پسند کرتا ہے جی۔ اور نماز پڑھنے جائیں تو اچھا لباس صاف ستھرا خوبصورت لباس پہننے کے لیے کہا گیا ہے جی، جی۔ تو یہ اگر اس میں ریاضاری کی نیت نہ ہو تو یہ ایک مطلب اگر یہ رواج رسم ہے اور رواج یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر یہ پڑی ہے تو اس میں تو خوشی بات ہے ہاں جی لیکن یہ اس کے بعد بہت لوگوں کو فائدہ ہوا پینٹ ہاں۔ شرٹ کو چھوڑ کر ہاں۔ آپ کی لائن میں میرے خیال بہت سی ڈسٹربینس تھی ان لوگوں کو یاد کریں کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے خصوصی طور پر عید پر ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں الحاظ خوشید احمد جیسی شخصیت جی ہاں۔ حفیظ طائب حفیظ طائب کے ساتھ آپ کا بہت ساتھ رہا حفیظ طائب ہمارے پاکستان کے کیا بلکہ اردو کے تمام ان نعت نگار شعرا میں جنہوں نے نعت کو ایک ٹرینڈ دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان سے آشنا کرنے کے لیے اور ادبیت سے آشنا کرنے کے لیے جتنی محنت طائب صاحب نے کی صاحب نے یعنی سیونٹیز کے بعد سے اللہ رب العزت نے یقیناً ان کو دنیا میں بھی اس کا عطا فرمایا کہ ان کا دل دلوں میں ان کا احترام آج بھی باقی ہے اور ان کا کام بھی ہمیشہ ہماری رہنمائی میں باقی ہے رشید بھائی اور حفیظ صاحب اور جو نام بہت سارے جو ہمیں صاحب چلے گئے ہاں، صاحب چلے گئے جی، ہاں۔ یہ سارے لوگ تھے جن کی آوازوں سے یہ ماحول آباد تھا نبی وسلم کے نغمات سے اور ایسے جتنے لوگ بھی ابھی ہمارے آپ جن نہیں ہیں ہاں۔ لیکن ان سب کی خدمات ہیں ہم سارے دیکھنے والوں سے دعا کریں گے کہ اس دوران جتنے علماء کرام حفاظ صلاحہ دنیا سے گئے ان سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں مفرت کے اور ہر پھول کی کہتے ہیں نا اپنی خوشبو ہی وہ خوشبو سے مہکتی تھی آپ کا تذکرہ کہ مجھے لمحہ یاد آ گیا آپ وہ میں دہی یہاں سے پروگرام آپ نے خوشی نے پروگرام کیا تھا میں آپ کے ساتھ تھا میں جا کے وہ ٹائم مجھے یاد آ رہا ہے صحیح کا ذکر آیا تھا ایک بات یاد آ گئی کہ اس یوگ جو ان کا ان کی زندگی کا آخری پروگرام جو تھا وہ ہمارا پروگرام تھا ہماری خوشی ہماری خوشمتی چاہیے یا آپ کچھ اور چاہیے تو یہ ہمیں نصیب ہوئی کہ خوشی بھائی نے آخری دفعہ ہمارے ساتھ پروگرام کیا میں تو یہ کہتا ہوں اور میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ دعا دیتا ہوں اور یہ دعا میں میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کاش قیامت کا دن ہو اور سرکار عالم علیہ وسلم اپنے سنا خانوں کو بلائیں اور کہیں کہ دنیا میں تم نے نعت پڑھی آج اس میدان حشر میں بھی میری نات سنا یہ لگا تو تب ہے فرشتے قبر میں کہہ دے سبھی خیر اللہ ہو یہ سمجھ لیجیے کہ ہماری ہماری قبول ہو گئی یہ وصول ہو جائے علیہ السلام یہ محنتیں ظاہر ہے کہ انہیں کی دی ہوئی تحقیقات کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تحقیقات کے نتیجے میں ہم اس طرف سفر طے کرتے ہیں جتنے بھی آپ نے نام دیے ہیں اعظم سستی صاحب زہری کسوری صاحب عبدالستان ایسا خورشید بھائی یہ اتنے لیجنڈ تھے یہ ایک ہم نے ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا بے شک بے شک ہاں، بے بڑے ہاں۔ کیسے کیسے گزارنی ہے محافل میں کس طرح سے جانا ہے کیا سلیقہ ہونا چاہیے کیا کرینا ہونا ہاں، چاہیے تو کم جو ہے اس اور بہت سے نام ایک شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں طاہر صاحب کیسے آپ عید مبارک خیر مبارک الحمد للہ شکر ہے تمام جتنے بھی افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی خدمت میں بھی سبھی بھائی اور دیگر جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں سب کی خدمت میں بہت بہت عید مبارک کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی میں آپ کے ساتھ پروگرام کر چکا ہوں آپ کے مفتی عارف صاحب کا چھوڑا اچھا،, اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح جی جی کیسے آپ ٹھیک ہے جی جی الحمد للہ شکر اللہ کا یہ سچ میں نے بڑا اچھا ایک سوال اٹھایا تھا کیو ٹی وی کے حوالے سے کہ یہاں پر خناخانی کے حوالے سے اور تلاوت کے حوالے سے اور ماشاء اللہ یہ ایوارڈ کی تقسیم بھی ہوئی ہے سب کیو ٹی وی کو کریڈٹ جاتا ہے بہت اچھا اور اس پہ بہائن جو ہے وہ آج آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ کیمرہ ان کے حسن کو اتنا سنبھال نہیں سکے گا یعنی راکی صاحب تو یقیناً کلاسٹی صاحب کا بھی پروگرام ایسا ہونا چاہیے اور ماشاء اللہ ابھی بھی آج بھی بہت بہترین پروگرام ہو رہا ہے اور سبھی بھائی نے بات کی تھی اور کی جس طریقے سے اور کرام رام کو سیو ٹی وی میں متعارف کروایا یقیناً اس سے پہلے نہ پی ٹی وی نے کسی اور چینل نے بھی نہیں کیا یہ کام جو صرف ٹیو ٹی وی نے کام کیا ہے عبد الرحوف صاحب اور باقی صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ اور مزید برکتیں اور سبھی بھائی ماشاء اللہ بہت اسٹیشن کر رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور تمام کیو ٹی وی کی جملہ ٹیم کو جو بہائنڈ دا کیمرہ ہے یا کیمرہ کے سامنے ہے سب کو اللہ تعالیٰ برکتیں ملتی ہاں اور سبھی روانی صاحب کے پاس اب ان کے نازک کاندھوں پر بوجھ بھی بڑھ گیا ہے نا حمدنات کا جو ہے وہ ان کو چارج دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں مزید بھی بڑھتی چلی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی پورا کرے تو عرض ہے کہ ابھی اس پروگرام میں مختصر سے کچھ اشارے سے بھی ہمیں سنا دی جائے تو بڑی طرح بازی ہوگی ان شاء اللہ کوشش کریں گے بھائی بہت شکریہ کون ہمارے ساتھ تیار ہے السلام علیکم السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام حافظ حافظ سے بات کر صاحب کیسے ہیں آپ الحمد للہ عید مبارک آپ کو مبارک آپ کی پوری ٹیم کو ہمارے گھر والوں کی طرف سے لاہور کی طرف سے مبارک بہت شکریہ سر میں نے آپ کو میں یہاں میرا قرآن میں سنا تھا لائف بڑا اچھا لگا کے ٹی وی کی جو بات ہو رہی ہے اس میں جو سب سے زیادہ مجھے اچھا لگا وہ ڈاکٹر صاحب کتنا شیخ السلام صاحب دیتا صاحب کے جو خطابات کے لیے لوگوں کے عقیدے کی جی ہاں، بالکل بالکل وہ بہت ہی بات امت کی جو ہے نا وہ خدمت کرتا ہے الحمد للہ الحمدللہ اور ڈاکٹر صاحب کو پوری دنیا میں جس طرح سے پسند کیا گیا ہے جس طرح سے دیکھا جاتا ہے جس طرح پسند کیا جاتا ہے اس کی ای میلز جو آتی ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ان تقاریر سے عقیدے کی پختگی لوگوں نے بہت زیادہ محسوس کی ٹی وی کے خطابہ میں اب ظاہر ہے کہ ایک بہت سفید اول کے خطابہ میں ہے میں ملک کے بھی لیکن کیو ٹی وی کی وجہ سے بھی جس طرح بڑی تعداد میں لوگ ڈاکٹر صاحب کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے علم سے فیض حاصل کر رہے ہیں اس کا یہ ٹی وی کو بھی اجر ملے گا اور ادارہ ملازم قرآن والوں کو بھی جیسے صاحب اب جی, جی خاص یہ بات بات صحیح ہے کہ یہاں بھی جو شہر کی تک رہی تھی یہ لوگ وہاں پہ بڑے شوق سے سنتے ہیں صحیح اور اس موقع پہ میں آپ کے بھائی سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ساتھوں سے وہاں پہ جو بچے ہیں ہمارے وہاں پہ جو نئی ہماری پود ہے الحمد دین کی طرف بہت تیزی سے راغب ہو رہی ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے میں یہ بات آگے چلی ہے مطلب میں جب تیئیسویں شب کو ان کے ہاں گیا تھا اور ایک مہمان تھا چونکہ مہمان نوازی مطلب وہ جس طرح سے ذاتی دلچسپی کے ساتھ مہمان نوازی کر رہے تھے کہ ان کی چیئر ایک اسٹیج پر اور کہا کہ نہیں تسلیم کے لیے میں نے بہت کہا کہ وقت میں نیچے بیٹھوں گا کہا نہیں آپ چیئر پر بیٹھیں اور اس طرح سے انہوں نے محبت سے نوازا تو انسان شرمندہ ہو جائے کہ جتنی محبتوں کا اظہار بار بار کر رہے بار بار کر رہے اور میں نے جو قرآن مجید کی جو تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے بات کی اور پھر اس میں قرآن مجید کی تلاوت کا ترجمہ پھر جب اور انہیں اس سے محبت کا اظہار اتنی کرنا یہ سب چیزیں مطلب ان کی مہمان نوازی اس انداز کی قرآن کا تو پیغام ہی محبت ہے کہ یہ جو ہے مناظر کو بنا کر وہاں پہ پوری دنیا میں ہے ساری دنیا تو ساری دنیا میں جتنا کام مطلب جتنا ہمارے لیے یہ کام کر رہے ہیں نا اور کوئی بھی نہیں کر رہا اور میں سوچتا کہ یہاں پہ رہ کے ہم اتنا عبادت میں اور دین کا اتنا ذوق ہمارا نہیں بنا جتنا بہت جیسا ہمارا شامل بھی بہت سارا مٹیریل جمع ہے شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی صاحب کیسے ہیں آپ آپ کو بہت عید مبارک خیال سے پہلے ایک یہ کہنا چاہوں گا کہ دعا بسی مجھے آواز آپ آج کے رکھنے آپ اور آپ یہ سب لاکھوں بیٹے ہیں اور آپ کرتے ہیں ہمارے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے میں دعا ضرور کیجیے گا محبت آپ نے اس قابل سمجھا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے پریشانیاں آپ کی دور فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ ہم سوئے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی حرم شریف میں طواف کر رہا ہوتا ہوں امرت مسلمان کے لیے کوئی نہ کوئی دعا کر رہا ہوں چوبیس گھنٹے اللہ دین اتنا خوبصورت دیکھیے صاحب آخر میں چونکہ وقت مختصر ہے تو کچھ پیغام پیغام ایک ایک اس عید کے حوالے سے دیا تھا بس پیغام یہی ہے کہ ہمیں شیئر کرنا چاہیے ایک دوسرے کو یہ بھی قربانی کا جذبہ جو ہے وہ اپنی ذات کی نفی کرنے والی بات ہے جب بندہ اپنی ذات کی نفی کر دے تو وہ پھر امر ہو جاتا ہے قربانی کا رشتہ اشار سے جڑا ہوا ہے ہاں۔ اپنے اپنے ہاتھ سے اشار کریں گے تو محبتیں پھیلتی چلی جائیں محبتوں محبت ہوگی ہے بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بعض وقت اچھا کام کرتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے اس میں ہمت نہیں ہوتی ہے انسان اچھا کام کرے اپنے اندر خاموشی کے ساتھ تبدیلی لائے تبدیلی رفتہ رفتہ پیدا ہوتی ہے اور اس رفتہ رفتہ پیدا ہونے والی تبدیلی کی طرف انسان اپنے آپ کو لے جائے یہ صحیح اس تبدیلی کے بارے میں آج کے بارے میں سب سے بہتر کام یہ ہے صحیح کیا کہتے ہیں سر اپنی خوشی میں اپنے بھائیوں کو غربا مسلم جو ہیں ان کا کوئی پریشان حال نہیں ان کو جا کے پوچھ گاچھ کی جائے اللہ تبار تعالیٰ کو بھی اسی طریقے سے خوشی دانش کیا کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا نوجوانوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں جتنے بھی تو میں زیادہ تر خود یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لڑکے جو ہوتے ہیں باہر کھڑے رہتے ہیں ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ ان کے سامنے جماعت ہو رہی ہوتی ہے نماز کی لیکن وہ نماز میں شامل نہیں ہوتے حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز میں پانچ یا سات منٹ زیادہ سے زیادہ اتنے منٹ لگیں گے فرسٹ نماز پڑھنے میں صحیح لیکن نماز میں شامل نہیں ہوتے تو میں ان سارے اسٹوڈینٹس سے جتنے بھی لوگ ہیں دیکھنے والے ان سے کہوں گا کہ کام اور نماز کو الگ رکھیں کیونکہ نماز ہی ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب لے جاتی ہے اور آپس میں خوشیاں بانٹیں اور خوش رہیے کیا کہیں دیکھیں عید کا موقع ہے تو اس میں خالص ہم جو نادار لوگ ہیں جو یتیم ہیں جو غریب ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے خوشی میں شامل کرنا چاہیے صحیح بہت شکریہ پروفیسر عبدالوز روفی صاحب آپ کا بالخصوص کہ آپ فیصلہ باد سے اپنی گھر بار کی عید چھوڑ کر یہاں پر ناظرین کے ساتھ عید منانے کے لیے آئے سبھی امانی صاحب آپ کا بہت شکریہ شاہد مسرور صاحب محمد صادق قادری صاحب دانش جلالی صاحب قبیر احمد خان صاحب جو پاکستان سے باہر سے آئے ہوئے تھے آج ہم نے ان کو دعوت دی یہ مہمان ہے ناظرین بات یہ ہے کہ ضروری یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان کے ساتھ عید منائیں ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو شریک کر لیں اس جذبے کے ساتھ کہ یہ جو عید آئی ہے یہ خوشی کا پیغام لائی ہے صرف اس کے لیے نہیں کہ جو قربانی کر سکتا ہے اس کے لیے بھی کہ جو قربانی نہیں کر پا رہا ہے لیکن خوشیاں تو اس کے لیے بھی ہے عید اس کے لیے بھی ہے اس کا کیا قصور ہے اگر وہ شخص غریب ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کسی آزمائش میں ہے ہم ہمیں اس کو شریک کرنے کے لیے کہا گیا ہے دین اسلام نے ایک ایسا تصور پیش کیا ہے ہر موقع پر ایک ایونٹ جو پیش کرتا ہے اسلام ایک اس تصور ایک جذبے کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس میں ایک تصور موجود ہوتا ہے ایک کانسیپٹ موجود ہوا کرتا ہے ایک جذبہ موجود ہوا کرتا ہے انسانیت کا آخر صلاحت السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور جو مرتبہ عطا کیا ہر مرتبہ آکال سلاط السلام السلام اگر غار ہرا کی خلبتوں میں ہیں تو وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد کرتے ہیں جب نامقاں کی فقد اللہ فقان قاب قوسین و ادنا کی رفتوں پر بھی ہے کہ جو صرف اپنے محبوب کو شرف عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے وہاں پر چلے جانا یہ ایک معراج ہے لیکن اس سے پلٹ آنا یہ اس سے بڑھ کر معراج ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر بھی اپنی امت کو یاد رکھنا اپنی امت کے غم کو یاد رکھنا آخر صلاح السلام کی محبت اگر قلوب میں ہے تو وہ اس محبت کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ بھی اجاگر کر رہی ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کا خیال کرتا ہے آکال سلاط السلام سے محبت کرنے والے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو غم آکال سلاۃ السلام نے اپنایا ہے وہ امت کا غم ہے وہ بھی ہمیں اپنے قلوب میں محسوس کرنا ہے اس انداز سے محسوس کرنا ہے کہ نہ صرف ایک بات کرتے ہوئے بلکہ اس کو عملی جامع پہناتے ہوئے ہم ان کو شریک کریں اور پھر اس طرح سے شریک کریں کہ دائیں ہاتھ دیتا ہو کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ کس طرح سے دیا ہے اور پھر اس دینے کی پھر کیا قدر منزلت ہو جاتی ہے اس کی کیا قدر قیمت ہوتی ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور میں نے جس طرح گفتگو ہوئی اس عید قربان کے حوالے سے میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے یہاں بہت سی قربانیاں ہوتی ہیں اور صبح ہی گاڑیاں نکل جاتی ہیں کوئی حیدری جا رہی ہے صرف کراچی میں نہیں بلکہ پاکستان بھر میں ایسا ہو ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہم پچھلے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں ایک ذوق بڑھتا جا رہا ہے قربانی کا قربانی ایک بوجھ تصور کر کے بوجھ سمجھ کر نہیں کی جا رہی ہے بلکہ ایک ذوق اور شوق کے ساتھ یہ قربانی جو سنت ابراہیمی ہے وہ ادا کی جا رہی ہے اور اس سنت ابراہیمی اس قربانی کے جذبے کو سمجھتے ہوئے پھر آج جو خاص طور پر بات ہوئی ہم ایسا ہوتا ہے ہم تکلف میں پڑ جاتے ہیں ہمیں تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے ایک ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہے تو اس کے ہاں گوشت نہیں بھجوانا ہے ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ قربانی کر رہے ہیں لیکن کیا کریں بہن کا گھر ہے کیا کریں کہ وہ بھائی کا گھر ہے اگر اس کے ہاں نہ بھیجا تو دوست ناراض ہو جائے گا فلاں ناراض ہو جائے گا تو یہ تصور نہ کریں یہ تکلف نہ کریں اس جذبے کو پروان چڑھائیے اس جذبے کو معاشرے کی سزا ایسی بنا لیجیے کہ یہ جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو جائے کہ ہمیں اس اس خوشی میں ان لوگوں کو بھی شامل کرنا ہے کہ جو کسی بھی وجہ سے اس خوشی میں اس انداز سے شریک نہیں ہو سکتے ہیں تب تو ہم سمجھیں گے کہ ہم قربانی کے اس جذبے کو سمجھ پائے ہیں کہ جو آقا علیہ سلاط السلام نے پیش کیا اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا اور اس جذبے کی اس سنت کی کتنی قدر منزلت ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اس سنت کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسے بہترین امم قرار دیا گیا ہے بہترین امت قرار دیا گیا ہے اس سنت ابراہیمی ان کو پسند کر لیا گیا ہے ناظرین آخری بات یہی ہے عید قربان کے حوالے سے کہ ہم اس جذبے کو اپنے اندر بیدار کریں اس جذبے کو محسوس کریں تکلف سے بالکل ماورا ہو کر ہم اس تصور کو اپنے اندر اس جذبے کو اپنے اندر جگائیں کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی شریک کرنا ہے کہ جو لوگ اس قربانی میں اس طرح سے شامل نہیں ہو سکے لیکن انہیں اس چیز کا احساس نہ ہونے پائے اور یہ ہم کر سکتے ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو اس چیز کے کیپیبل ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے عید قربان کے اس موقع پر کیو ٹی وی نے آپ کے اصرار پر آپ کی محبتوں کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کیا آپ کو بہت بہت عید مبارک دنیا کے کسی بھی خطے میں جو امت مسلمہ بس رہی ہے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی خیر فرمائے جہاں بھی رہے خوش رہے اس جذبے کے ساتھ رہے اور کیو ٹی وی دیکھتے رہے اچھا دیکھنے کے لیے کیو ٹی وی دیکھتے رہیے اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجیے تسلیمات